ابو قلابہ نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے انہوں نے قعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے دنوں میں ان کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا تمہارے سر کی جوہوں نے تمہیں عذیت دی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سر منڈوا دو پھر ایک بکری بطور قربانی ذبح کرو یا تین دن کے روزے رکھو یا کھجوروں کے تین سا چھ مسکینوں کو کھلا دو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بیاسی